السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں کافروں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم بڑے عیش والی زندگی گزار رہے ہو آسمانوں والی ذات آسمانوں کا مالک جب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا دے وہی زمین جو تمہاری پناہ ہے تمہارا گھر ہے اور تمہاری روزی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے حرکت میں لا سکتے ہیں اور پھر تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی صدق اللہ العظیم